بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ کا شان نزول پڑھیں گے سورہ علق کا شان نزول یہ ہے یہ ایک طویل حدیث جو بخاری اور مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ وحی کے سلسلے کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ واقعہ بن کر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے یکسو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار کو منتخب فرمایا غار حرا مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلہ سے آگے ایک پہاڑ پر ہے غار حرا اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں جبل نور اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار خیرہ میں جا کر راتوں راتوں میں کو عبادت میں مشغول رہتے جب تک کسی کام کی ضرورت پیش نہ آتی تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ضروری سامان بھی لے جاتے اور کھانے پینے وغیرہ کا سامان ضروری سامان ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے پھر مزید کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار خرا میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق آ گیا یعنی وہی پہنچی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مدت رہے اس میں علماء کا اختلاف ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان غار حرا میں قیام فرمایا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس غار ہرا میں رہنے کی مدت اکثر ماہ سے کم ہوتی تھی اور کبھی مکمل ایک ماہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ہرا میں مقیم رہے اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس غار میں کس طرح ہوتی تھی بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیس علیہ السلام کے شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے لیکن کسی روایت سے اس کا ثبوت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی وجہ سے یہ احتمال صحیح ہے یہ احتمال ٹھیک نہیں بلکہ غلط ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مخلوق سے ایک طرح ہو کر اللہ کی طرف خاص توجہ فکر تسبیح تحلیل وغیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ وحی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے آفتاب تاج تھا لہاتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا یعنی پڑھیے آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بیر صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس وقت واضح نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحریر پڑھوانا چاہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پڑھوانا چاہتے ہیں یا اور کچھ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بقار ان فرما کر حضر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس جواب پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی پھر چھوڑ دیا اور کہا ایک قرآ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارین پھر انہوں نے دوبارہ مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی پھر چھوڑ دیا اور تیسری بار پھر کہا ایک طرح میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئن تو تیسری مرتبہ پھر آغوش میں لے کر دبایا اور چھوڑ دیا چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچوں آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب یاد ہوگی اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا تو ایک چشمہ ابل پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو غسل اور استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا پھر دو رکعت نماز پڑھوائی اور سورہ فاتحہ بھی سکھائی کہ اس کو نماز میں پڑھا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ سب سے پہلی پانچوں آیتیں لے کر دولت کدا پر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمایا مجھے ڈھانپو کپڑا اڑاؤ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے ڈالے یہاں تک کہ یہ لرزا یہ کانپنے کی کیفیت دور ہو گئی کب کبھی یہ کیفیت حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام کے خوف سے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی اس سے بلند و بالا ہے بلکہ یہ خوف جو تھا اس وحی کے ذریعے جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لیے ایک مشکل بات سمجھ رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس کیفیت سے افاقے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کا پورا ماجرا سنایا اور فرمایا کہ اس سے مجھے مجھ کو ایسی کیفیت لاحق ہوئی کہ مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہر کس ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ناکام نہ ہونے دیں گے کیونکہ آپ سلا رحمی کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بے روزگاروں کو روزگار دلاتے ہیں مہمانوں کو مہمان نوازی کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں جو لوگ مصیبت میں ہوں اس کی مدد کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی لکھی خاتون تھی ان کو شاید کتب سابقہ پچھلی کتابوں سے یا ان کے جاننے والوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس شخص کے اخلاق عادات کریمانہ رحیمانہ ہو وہ محروم نہیں ہوتا اس لیے اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئی یہ زمانہ جاہلیت ہی میں بت پرستی سے تائب ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور اس وقت دین حق یہی نصرانی تھا اس علیہ صلاحی السلام کا جو مذہب تھا وہ دین حق تھا پہلے آپ بت پرست تھے پھر نسرانی ہو گیا فرقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے آدمی تھے عبرانی زبان بھی جانتے تھے عربی تو ان کی مادری زبان تھی وہ عربی عبرانی زبان میں لکھتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے لیکن اس اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیے بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار خرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہی کہا کہ یہ وہی ناموس سے اکبر یعنی فرشتہ ہے ناموس سے اکبر یعنی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتارا تھا ناموس اکبر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتارا تھا کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں کبھی ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی تو ورقا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلا شبہ ضرور نکالے گی کیونکہ جب بھی کوئی آدمی یہ پیغام حق دین برحق لے کر آتا ہے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو اس کی قوم نے اس کو ستایا ہے اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور مدد اور حمایت کروں گا مگر ورقا رضی اللہ تعالیٰ اس کے چند روز بعد ہی انتقال کر گئے اور اس واقعے کے بعد ایک عرصے کے لیے وحی قرآن کا سلسلہ رک گیا تو یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت تھی یہ جو وحی کا سلسلہ رک گیا تھا اس کو فطرت وحی کہتے ہیں اس کی مدت کتنی تھی بعض روایات کے مطابق ڈھائی سال تھی اور بعض روایات کے مطابق تین سال تک پھر وحی نہیں آئے قسم علق اس کا ترجمہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے تفسیر بھی انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں شان نظور سے متعلق پہلی وحی سے متعلق کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ